تو کیا جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں خبر تک نہ ہو